الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللہ الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بل مستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك بلجا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله مولانا العظيم انتہائی واجب الاحترام امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں اور بزرگوں سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو جماعت کے اس مبارک اجتماع میں شرکت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائی کہ اس مبارک اجتماع میں اللہ پاک نے ہمیں موقع نصیب فرما دیا ہم لوگ جتنا بھی شکر ادا کریں اس اجتماع میں شرکت پر وہ کم ہے ہم اس اجتماع کی برکت سے جماعت کے ان شاد کرام یا ان نوجوانوں کے ساتھ کچھ لمحات ہمیں گزارنے کا اللہ نے موقع عطا فرما دیا کہ جس طریقے سے کچھ عرصہ پہلے جماعت کے اجتماعات کے اندر ایسے نوجوان تھے جو اس مبارک اجتماع کے اندر موجود تھے لیکن آج وہ ان ووٹوں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے آپ کو رب کی جنت کا مستحق بنا لیا اور وہ شہدائی کے عام ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے وہ ہمارے اس پورے اجتماع یا ہماری پوری جماعت کی شفاعت کا ذریعہ بنے گے ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گے آج کے اس مبارک اجتماع میں بھی ایسے نوجوان یقیناً موجود ہوں گے کہ جو اپنے نام ان صفوں کے اندر درج کرا چکے ہوں گے اور وہ ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ کی جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گے ہماری جماعت کی دعوت ہم سب کے سامنے آ چکی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت ہم نے اس کلمہ کو لے کر امت کے ایک ایک فرد تک جانا ہے اور اس کلمہ کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس کلمہ کے تقاضے پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں چاہے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کریں چاہے ہمیں اپنی اولادوں کو اس راستے پہ قربان کرنا پڑے ہم انشاءاللہ شاء اللہ خود بھی قربانی دیں گے اپنی اولادوں کو بھی اس راستے پہ قربان کریں گے اور رب کے اس ٹیم کو اونچا کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے دنیا کفر کو وہ پیغام دیں گے کہ جہاد کے ذریعے اسلام کو حلفہ ملتا ہے جہاد کی وجہ سے رب کا قرآن زمین پہ نافذ ہوتا ہے جس طریقے سے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے اندر نوجوانوں نے قربانی پیش کی ایک ایک گھر سے ایک ایک نہیں بلکہ کئی کئی شہدا نکلے اور اللہ نے وہ دن پھر مسلمانوں کو دکھایا کہ افغانستان کی سرزمین پہ اسلام نافذ تھا ایک ہاتھ میں قرآن تھا اور اسی قرآن کو لے کر ملا محمد عمر کی شکل کے اندر ان کے مجاہدین اس ضبط کی سرزمین پہ قرآن کے نفاذ کا اعلان کر رہے تھے قرآن کو نافذ کر رہے تھے انشاءاللہ شاء اللہ عظیم جیش محمد کے مجاہدوں کی قربانی سے جیش محمد کے نوجوانوں کے ٹکڑا کی برکا سے اللہ پورے ہندوستان کے اندر کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ دے گا اسلام کا نفاذ دکھائے گا انشاءاللہ کیا خیال ہے اس اجتماع میں شرکت کرنے والے تمام مسلمان اس بات کا آگن کرتے ہیں کہ چاہے ہمیں اس کے لیے وقت دینا پڑے ہم اپنا وقت بھی دیں گے ہمیں اپنا مال دینا پڑے ہم اپنا مال بھی دیں گے ہمیں اس کے لیے اپنا خون دینا پڑے انشاءاللہ ہم اپنا خون بھی دیں گے انشاءاللہ شاء اگر میرا اور آپ کا عزم سچا ہے ہمارا عزم پکا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ پاک مجھے بھی قبول کرے گا اللہ پاک آپ بھی قبول آپ کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے گا میں بھی اللہ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں شہادت مانگتا ہوں تمام اجتماع والے سے گزارش کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا کر دیں میری اولاد کے بھی قربان کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ان کو اس راستے کے لیے قبول فرمائے واخر الحمد الحمدللہ رب العالمین